حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم یعنی اے اللہ تو پاک ہے اور سب تعریف و مالا ہے اور تیرا نام بابرکت ہے اور تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں سنن نسائی حدیث نمبر نو سو ایک